ابن ابی ملیکہ نے خبر دی انہیں عباد بن عبداللہ بن زبیر نے اسما بنت ابی بکر رضی اللہ عنہ سے خبر دی کہ وہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے ہاں آئیں آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ مال لو تھیلی میں بند کر کے نہ رکھنا ورنہ اللہ پاک بھی تمہارے لیے اپنے خزانے میں بندش لگا دے گا جہاں تک ہو سکے لوگوں میں خیرات تقسیم کرتی رہ صحیح بخاری حدیث نمبر ایک ہزار چار سو چونتیس